وعلى آل محمد کما سلائی تالا ابراہی مالا آل براہی مہین کا می تم مجی اللہ محمد والا آل محمد کما تار تالا ابراہی مالا کیسے کردار دیں گے بسلام ریکارڈنگ سینٹر مدنی جامع مسجد شارے راشد باغل پرور ملتان گزشتہ جمعے میں قرآن کریم کی دو آیتیں سورت عال عمران کی جو تلاوت کی تھی ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کسی کا دل کسی کا ضمیر تسلیم کرے یا نہ کرے اپنا مزاج مانے یا نہ مانے ساری کائنات کا خالق و مالک ایک خدا کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتا آدمی تو کون پیدا کرے گا یہ بال ہے بال ایک بال کا سرا پوری کائنات کے انسان ولی پیغمبر قطب ابدال مل کر ایک بال کا سرا نہیں بنا سکتے لکھے پڑے لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو چاند پہ جا رہے ہیں فضا میں چہل قدمی کر رہے ہیں کیسے نہیں بنا سکتے یہ تمام کی تمام چیزیں ماتحتل اسباب ہیں اللہ پاک نے ان چیزوں کو پیدا کیا ان کا استعمال انہوں نے کیا وہ وہاں چلے گئے اور یہ جو شیتل وٹل آج بن رہے ہیں نا آج چودہ سو سال پہلے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ بغیر اپالوں کے بغیر شکل کے نہیں بلایا صرف ہماری ایک نافہمی ہے غور نہ کرنے کی بات ہے ورنہ رب العالمین نے ہر چیز میں اثرات پیدا کیے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا یہ ہماری مرضی بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ معاہدہ تھی صحیح العقیدہ تھی اللہ کو پرستش اور پوجا کرنے والی تھی اس نے نظر مانی تو رب العالمین کی حضرت مریم علیہ السلام اسلام جب پیدا ہو گئی تو والدہ مریم کو پیشمانی ہوئی تو میرا تو خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا یہ تو لڑکی پیدا ہوئی کل ہی مجھے ایک آدمی بتلا رہا تھا نہیں لاہور کی بات اور کہاں کی کہ بور لگا ہوا تھا کہ لڑکا لینا ہو لڑکی لینی ہو جلدی آؤ دیر نہ لگاؤ پھر ختم ہو جائے گی اندازہ لگاؤ اس سے بڑھ کر جہالت کا اور کیا دور ہوگا کیا عقل ماری جائے گی اس سے بڑھ کر حضرت مریم علیہ السلام کو پرور بگارے عالم نے جب جمانی دی سیانی ہو گئی والتا ہے مریم نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے بیت المقدس میں پہنچا دیا زکری علیہ السلاط والسلام کفالت کرنے والے حضرت مریم علیہ السلاط والسلام کا خیال کرنے والے وقف ذکری زکری علیہ السلاط السلام نے خیال شروع کیا کفالت شروع رکھی حفاظت شروع رکھی حضرت مریم علیہ السلام کی عادت تھی ایک محرام میں بیٹھ کر تنہائی میں اللہ اللہ کیا کرتی تھی ایک دن حضرت زکری علیہ السلاط اسلام جو پہنچے جا کے کیا دیکھا کل دخلا نہیں ہار زکری المحراب و بہارس کا زکری علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس گئے جہاں وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتی تھی داری کرتی تھی عبادت کیا کرتی تھی اپنے رب کو پکارا کرتی تھی اپنے رب کا نام لیا کرتی تھی وہاں جا کے دیکھا کل زکری المر بہار بے موسمی پھل بے موسمی کھانا کھانے پینے کی چیز ہے حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے پڑی ہوئی ہے جو پھل اس وقت منڈی میں نہ تھے بازار میں نہ تھے مارکیٹ میں نہ تھے باغوں میں نہ تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے رکھے ہوئے حضرت ذکری علیہ السلام السلام نے حیران ہو کر کے پوچھا لیا مریم مریم اللہ لکی هذا اے مریم یہ کہاں سے آ گئے تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے فصل نہیں سیزن نہیں موقع نہیں یہ اس وقت کہاں سے آ گئے پوچھنے والا پیغمبر ہے حضرت ذکری علیہ سلاد السلام ہے حضرت مریم علیہ السلاط السلام کے خالو ہیں حضرت مریم کے سامنے بے موسم پھل دیکھے تو پوچھ لیا حضرت مریم نے جواب دیا ہوا من عند اللہ اللہ پاک جب دینے پہ آئے جب وہ کسی کو کھلانے پہ آئے ہوا منی ویستی جب وہ کھلانے پہ آئے پلانے پہ آئے موسم کا فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہوا مل اللہ جب وہ کسی کی جھولی بھرنے پہ آئے جب وہ کسی پر بندہ نوازی کرے جب وہ کسی پر مہربانی کر دے جب وہ کسی پر عطا کرے کرم کرے مہربانی کر دے فضل فرمائے پھر فصلوں کا اور موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قالت من اللہ اللہ کی طرف سے ملے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اللہ پاک حساب اللہ جل شان ہو جب کسی کو دینے پہ آئے کھلانے پہ آئے بغیر حساب کے دیتا ہے کوئی حساب و کتاب نہیں کرتا بلا حساب و کتاب وہ دیا جاتا دیا جاتا اب یہ دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو نزلے کی کوئی دوا کہیں سے اچھی مل جائے تو وہ دوسرے کو خبردار کرتا ہے کہ نزلے کی دوا وہاں سے میں لایا تھا فوراً آرام ہو گیا جو تکلیف کسی کو ہوگی وہ فوراً اس کو پتا چلے گا وہ دوسرے کو بتائے گا جہاں سے اسے آرام آئے گا حضرت زکری علیہ السلاط السلام کی عمر مبارک علماء نے لکھی ہے تقریباً چھیانوے سال عمر ہو گئی تھی چار کم سو اولاد ان پیدا نہیں ہوئی قرآن کریم سن جاؤ دل میں لکھ کر لے جاؤ لوگ کہتے ہیں قبر والے اولاد دیتے ہیں یہ پیغمبر بیٹھا ہے چھیانوے سال کا اولاد نہیں ہے بعد نے لکھا ہے کہ ایک سو بیس سال عمر ہو گئی سکری علیہ السلام کی پچانوے سال عمر ہو گئی گھر والی کی اولاد نہیں مرضی ہے اس بے نیاز کی مگر جب مریم علیہ السلام کے سامنے حضرت سکری علیہ السلام نے بے موسم پھل دیکھے اور حضرت مریم نے یہ بتایا کہ اللہ جب دینے پہ آئے تو موسم کر فصل کا کیا سوال ہے حضرت زکری علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی فرمایا ربا قرآن کریم دوسری جگہ کرتا کال ربی راسو شاہ ربی شفیہ السلام نے جھولی پھیلا دی اور میرے رب بے شک میرے بال سفید ہو گئے میری ہڈیاں کھر گئی میں بوڑھا ہو گیا میری گردن ہلنے لگ گئی میرے اندر کمزوری آ گئی میری بیوی کے قضا بھی جواب دے گئے ہم دونوں کی طاقت جواب دے گئی مگر ہے پرور دگار اگر تو بے میں پھل مریم کو دے سکتا ہے میں تیرا نبی تیرے دروازے کا فقیر تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں موسم میاں کا بیوی کا دونوں کا گزر گیا اور ہمارے پرور ایک بے موسم پھل ہمیں بھی دے دے جوانی گزر گئی شباب گزر گیا بڑھے پر چھایا ہوا ہے قرآن کریم ویم سیبت المالیہ کا نتیمتی مل تم کب لیا من آل يعقوب زکری تو زکریس اسلام نے وہی کھڑے کھڑے اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا کے دعا مانگی کا دعا ربا قال ربی لبنی قال ابلی ملت کا کی بات اور میرے پروردگار دیکار ایک کھلونا ایک نور نظر ایک لخت جگر ایک بیٹا ایک بہترین صورت ایک نمونہ ایک عجب دل لگانے والی شہ مجھے بھی عطا کر دے دونوں کی عمریں گزر گئی ہماری آج میرے مالک یہ موسم کے بغیر منڈیوں میں نہیں پہاڑوں میں نہیں بازاروں میں نہیں باغوں میں نہیں بے موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے ہمیں نہیں دے سکتا آ میری جھولی بھر دے میں تیرے دروازے کا فقیر اللہ پاک نے آواز دی چلو تو نے اس طرح سے مانگا ہے نا یا زکریا کا بھی بغلام تو سن خوشخبری میں تجھے ایک بچہ دوں گا تو بھی بوڑا تیری گھر والی بھی بوڑھی جب میں دینے پہ آؤں تو کیسا بڑھے پا اور نہ دینے پہ آؤں کئی کئی دیدی رکھتے رکھتے رکھتے رکھتے ساری دنیا کے پیروں کی خبروں کی خاک چاٹ کے مر جاؤ مگر نہ میری مرضی کون ہے ٹوکنے والا کون ہے پوچھنے والا کون ہے میرے سامنے آ کے دم مارنے والا اور کسی کو اتنے دوں جو داری کو بلانے آتے ہیں نا تو حیران ہو کر کہتی ہے اب تو گئی تھی تمہارے گھر پچھلے مہینے ہر مہینے بچہ پیدا ہوتا ہے سر پہ ٹوپی نہیں پیروں میں جوتی نہیں پیٹ میں روٹی نہیں کرتا نہیں ہاتھوں کے کپڑے نہیں کسی کے یہاں لین لگا دے اور کسی کو ایک نہ دے وہی مالک و مختار ہے اور دے کے بھی لے لیتا دے کے بھی لے لیتا ہے پرسوں مجھے میلسی میں ایک نوجوان ملا خدا کی قسم مجھے رس آیا اس کی ثابت قدمی پہ کہنے لگا قاری صاحب میرے لگاتار نو لڑکے فوت ہوئے نو مرتبہ اللہ نے جھولی بھری اور نو مرتبہ خالی ہوئی بڑا مجھے لایا فلاں جگہ چلا جا فلاں جگہ چلا جا فلاں جگہ چلا جا کہنے لگا میں بھی کہیں نہیں گیا کہ وہی دے رہا ہے وہی لے رہا ہے چھوڑے گا اس کی مرضی نہیں چھوڑے گا اس کی مرضی اب بتا رہا تھا کہ دو لڑکے ہیں دو لڑکیاں ہیں اللہ نے زندے بھی رکھ دیے کہتا میں نے جاتے کسی کو نہیں پوجا ورنہ دیر لگتی ہے سات لڑکوں کا پانی لاؤ سات کنو کا پانی لاؤ سات درختوں کے پتے لاؤ سات گھروں کی مٹی لاؤ سات گھروں کا یوں چیز اٹھا کے لاؤ پھر یوں بناؤ پھر یوں بناؤ پھر یوں بناؤ جب یوں بڑھاتا ہے نا عورت کا اعتقاد پکا ہو جاتا علاج بڑا پکا ہو رہا ہے میرا اور اگر یوں کہہ دو کہ سات دفعہ ہم شریف پڑھ کر صبح کو پانی پہ دم کر کے پیا کرو سورت شافیہ حضور نے فرمایا اللہ نے فرمایا ام قرآن ہے سارے قرآن کی ماں ہے سورت یہ بڑی برکت والی جی ہم تو ہر کوئی جانتا نے میں جگہ کی ہے اندازہ لگا کہ ذہنیت کہاں گئی فرمایا ہلا لکھا زکریہ ربا قال رب او میرے رب اپنی مہربانی فرما اپنی بندہ نوازی فرما اپنی کریمی فرما مجھ پر اپنی عطا سے ایک بچہ مجھے عطا کر دے آواز آئی لو زکری مبارک ہو ایک بچہ ہم تجھے دیں گے ایک بچہ ہم تجھے دیں گے اب آدمی کی عادت ہے پہلے تو کوئی چیز مانگتا ہے اور جب منظور ہو جائے تو پھر فوراً کہتا ہے کہ جی کم ملے گی اندازہ لگا آخری آخر انسان ہے نا بشریت تو کہیں گئی نہیں سو سال خبر کیا آج اللہ پاک نے تسلی دی دراصا دیا خوش ہو جا تجھے ایک لڑکا ملے گا انہوں نے کہا اللہ پھر یہ بھی بتا ملے گا کب آدمی ہے نا آخر اس کی سرشت میں اجلت ہے جلد بازی ہے یا اللہ یہ بھی بتا دے کہ ملے گا کب فرمایا اے زکری جس دن جب وہ دن آئیں گے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تین دن تک تیری زبان کلام نہ کر سکے گی سلا سلا سریا تین دن تک تم بات نہیں کر سکو گی کسانوں سے باتیں کرو گی اور پھر اللہ پاک بھی کھل گئے فرمایا چل تیری جھولی بھی بھر دی تجھے نشانی بھی بتا دی کہ اس وقت ملے گا اور تجھے کیا تکلیف دوں گا یا یا لم اللہ من قبل سبیا نام بھی میں ہی رکھ دیتا ہوں نام بھی میں رکھتا ہوں سبحان اللہ وہ کتنے جلیل القدر پیغمبر بنے جن کے نام بھی خود خدا نے رکھے عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگ اپنے نفس کے بندے ہیں جدھر ہمارا مزاج چاہتا ہے ہم ادھر کو چلتے ہیں قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آج تلاوت کی تھی اس نے یہ بات تمام واضح کر دی ظاہر کر دی تسلی کر دی کہ دین کامل ہے دین مکمل ہے دین تیار ہے دین پختہ ہے تو دین کہتے کسے ہیں دین دنیا میں نہیں بنتا دین آسمانی چیز ہے دین عظیم سے آئی ہوئی شہ ہے دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہوئی دولت ہے دنیا میں بنانے والا دین کا کوئی نہیں اب آپ کے دل میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ حضور اکرم کرم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دین کے بانی مبانی ہے یہ بھی بات کبھی آپ نے سمجھی نہیں حضور نے دین کا نفاذ فرمایا دین کو چالو فرمایا دین کو قائم فرمایا دین پہ عمل کر کے دکھلایا حضور بھی دین بنانے والے نہیں دین تو آسمانی چیز ہے کلام خدا تھا زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یہ ہے اصل مفہوم دین کا تو خدا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احکام خدا بندی کا نزول فرمایا کافی رات کا نزول فرمایا ضابطۂ خدا بندی لوگوں کو بتائے اور زبان استعمال کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چنانچہ جب قرآن کریم کا نزول ہوا اور ہوتا تھا جب قرآن اترتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تو جبریل آپ کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے توجہ کرنا جبریل امین اللہ کے قرآن کی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے نوز باللہ ہے تو گناہ کی بات مگر سمجھانے کے لیے مثال دوں گا مجبوری جن لوگوں کو گانے سے پیار ہوتا ہے نا گانا یاد کرنے کے بارے کنجری کے ساتھ ساتھ گاتے ہیں جو چیز یاد رکھنے کو دل کر رہا ہو وہ ساتھ ساتھ کرتا جاتا ہے تاکہ میری زبان پہ پک جائے کوئی لفظ رہ نہ جائے جبریل امین جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے آسمان سے لا کر حضور کے سامنے تو ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے لفظ کوئی نہ رہ جائے تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا لا تو ہر سادی کالی کملی والے جب ہم قرآن کریم پڑھے یعنی رجبریل امین تلاوت کرے آپ اپنے لبوں کو حرکت نہ دیا کرے یعنی آپ نہ پڑھا کریں اس وقت آپ کیوں پڑھتے ہیں سنا کیجیے قرآن کریم کو اور رہا یہ خدشہ یہ خوف یہ ڈر کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے فرما جمع قرآن یہ میری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں ایک ایک لفظ قرآن کریم کا مکمل جمع کر دوں فا قرآن جب ہم قرآن کریم پڑھ چکے یعنی جبریل امین آیت کو مکمل کر دے اور فارغ ہو جائے پڑھ کر پھر آپ پڑھے علینا بیانا یہ میری ذمہ داری ہے سارے کا سارا قرآن کریم آپ کو پڑھاؤں گا بھی سمجھاؤں گا بھی الفلامین سے لے کر بنداس کی سین تک کا سارا قرآن کریم آسمان سے آیا ایک جملہ ایک کلمہ ایک ایت ایک سورت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بتایا آپ کی زبان نے ادا تو فرمایا حکم تو دیا برکت اس میں جانی رحمت اس میں جانی سرور اس میں جانا نورانیت اس میں محسوس کی لیکن بنایا قرآن اللہ نے ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم نہیں بنایا تو معلوم یہ ہوا کہ دین آسمانی چیز ہے اور آسمانی چیز جو ہے وہ نرالی ہوتی ہے اب آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے صرف قرآن کریم کے بارے میں یہ بات نہیں بلکہ سبحان اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نماز کے جتنے لفظ ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ سبحان اللہ اختہیا ضرور شریف قرآن کریم کی صورتیں اللہ اکبر سمی اللہ علیم حمیدہ رب نانک تمام کے تمام عطا حضور کے زبان نے فرمائی آیا سب کچھ آسمان سے ہے یہ سبحان ربی العظیم آسمانی چیز ہے یہ سبحان ربی العلیٰ آسمانی سے ہے یہ سمی اللہ علیمن حمیدہ آسمان سے آئی ہے رب ہم آسمان سے آیا ہوا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ آسمان سے آیا ہوا ہے آسمان سے آیا اللہ صلی علی محمد ولا علی محمد آسمان سے آیا ہوا ہے اللہ مبارک اللہ محمد ولا علی محمد سارا تو شریف آسمان سے آیا ہوا ہے یہ جو ترکیب بنائی ہے یہ حضور نے نہیں بنائی حکم خدا کا ہے نمونہ ہمارے سامنے حضرت کی ذات بن کر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں یہ سمجھانا آپ کو چاہتا ہوں اصل میں کہ دین آسمانی چیز ہے دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں کسی درویش کو کسی پیر و فقیر کو کسی عابد و زاہد کو کسی قلندر کو شریعت بنانے کی اس میں کوئی دخل اندازی کرنے کی قتل اجازت نہیں دین مکمل ہے اس میں کوئی اخر اندازی نہیں کر سکتا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آہدا سا فی امرینا سبحان اللہ ہے میرے آقا مولا حضرت محمد فلئی سمینا اور وہ میری طرف سے نہیں ہے جس نے کوئی بات نقل کی فہو امر دود قالم کالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن مردار بن کے اٹھے گا اور یوں فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کا علی متعمدا مدن مقعده من النار او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے جس نے مجھ پر الزام باندھا جس نے مجھ پر بہتان باندھا جس نے میری ذات پر جھوٹ بولا غلط بات اپنی طرف سے نقل کی اور نام میرا لے دیا فرمایا یوں سمجھو اس نے جہنم میں اپنا گھر بنا لیا فرمایا یوں سمجھو اس نے جہنم میں اپنا گھر بنا لیا نبی کا حساب ہے صلی اللہ علیہ وسلم فلیت مقادہ من اللہ اس نے اپنا ٹھکانا اس نے اپنا گھر دو میں بنا دیا اس لیے بڑے بڑے لوگ رہتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی حدیث پوچھنے جاتا اور جا کے کہتا ہو پیغمبر کے چچا یہ حدیث آپ کے بارے میں سنی ہے آپ نے نقل کی ہے تو اتنے روتے اتنے روتے کہ آنکھوں سے آنسو گزر کے زمین پہ چپک جاتے اور رگیں پھول جاتی گردن کی اور پھر بھی یہ لفظ فرماتے میرا غالب یقین ہے کہ حضور نے یوں ہی فرمایا تھا دین کے بارے میں اتنی احتیاط کرتے تھے صحابہ کوئی لفظ ایک بھی ایسا نقل نہ ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو مارے جائیں گے ہم ہمیشہ کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا فرماتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کو وضو کر کے تحیت النماز وضو کی نماز پڑھی اور گنبد خدرا کے سامنے استخارہ کرتے تھے فرماتے میرا غالب یقین ہے کہ حضور نے یوں ہی فرمایا تھا دین کے بارے میں اتنی احتیاط کرتے تھے صحابہ کوئی لفظ ایک بھی ایسا نقل نہ ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو مارے جائیں گے ہم ہمیشہ کے لیے سنا <coughs> تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا فرماتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کو وضو کر کے تحیت النماز وضو کی نماز پڑھی اور گنبد خدرا کے سامنے استخارا کرتے تھے پوچھتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واقعی آپ کی یہ حدیث ہے پھر بخاری شریف کو ترتیب دیا اور اس کو مکمل فرمایا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کر یہ بھی اپنے اپنے مرتبے کی بات ہے اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کسی مذہب کا بھی ہو کہ قرآن کریم کے بعد درجہ ہے بخاری شریف کا کیونکہ اس میں اصح کتاب تمام کتابوں سے زیادہ صحیح وہی کتاب ہے تو ہماری زندگی کا سرمایہ دو چیزیں بنی ایک کلام الہی اور ایک کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارسادات خدا بندی اور ارسادات مصطفی یہ دو چیزیں دین کی بنیاد بنی یہ میں نے ویسے نام لے دیا ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے حقیقت میں اللہ کا فرمان ہے کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ نے حکم نہ دیا ہو اور آپ نے فرمایا اور اگر کبھی ایسا ہوا اللہ پاک نے فوراً ٹوک دیا چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہوا میں مکے والوں کو قرآن سنا سنا کے تھک گیا گلی گلی میں پتھر کھا کھا کے تھک گیا گھر گھر میں دین حق پہنچا پہنچا کے اک گیا میں نے اتنی مار کھائی اتنی مار کھائی یہ بہت بڑا ٹولا ہے جو آج تک دین پہ نہ آیا آباد اللہ کا نفسا کا اللہ یقون میری محبوب آپ کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں آپ پریشان کیوں ہیں جب ہدایت میرے اختیار میں ہے ہدایت میرے اختیار میں ہے دل کے پردے کھولنا میرے اختیار میں ہے دین حق کسی کے دل میں پہنچانا یہ میرے اختیار میں ہے جب میں نے کفر کی موہر لگا دی تو کیوں پریشان ہوتا ہے کہ اس میں ایمان نہیں لایا اتحدہ ایمان نہیں لایا ولید ابن مغیرہ ایمان نہیں لایا ابر ابن ہاشم ایمان نہیں لایا ابو طالب ایمان نہیں لایا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں فرمایا پترنی چھوڑے آپ ان لوگوں کو جو آپ کی بات نہیں مانتے سرس جو جو ہم لائی تایا لمولی لبم ان میرے حوالے کرو میں خدا ان کو دیکھوں گا جو تیرے بس میں نہیں آئے میں چاہوں گا ہدایت دوں گا چاہوں گا سزا دوں گا یہ میری مرضی کا معاملہ ہے فلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ پریشانی لاحق رہتی تھی فلاں کافر نہ مرتا فلاں کافر نہ رہتا آپ تو پوری دنیا کے معاملے میں حریص تھے یا اللہ سبھی کافر ایماندار بن جائے ایک بھی ایمان سے خالی نہ جائے ہر وقت کی تڑپ تھی ہر وقت کا جذبہ تھا ہر وقت کا یہی ذوق تھا کہ ایک کافر دنیا میں باقی نہ رہے اور آج ہم امتیوں کا حال یہ ہے خود اپنا فکر نہیں دوسرے کا فکر تو کون کرے گا اپنا فکر نہیں کہ کس حال میں میری موت آئے گی کفر کرتے ہوئے موت آئے گی یا تلاوت کرتے ہوئے موت آئے گی کسی مان کوئی نہیں جانتا جس وقت موت آئے گی ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی یا خدا کا قرآن ہوگا کسی کو پتا نہیں کون جانتا ہے کہ سجدے میں موت آئے گی یا بدماش کنگری کی گود میں موت آئے گی کسے معلوم خدا بند کریم نے ایک ادولی صاف کا کار بیان فرما دیا کہ سب کچھ میری طرف سے ہے دین میری طرف سے آئے گا اور آ رہا ہے دین والا میں ہوں آسمان والا میں ہوں ستاروں کا مالک میں ہوں چاند کا مالک میں ہوں ایک ایک درخت کے پتے کا مالک میں ہوں تمہارے گھاس کے ایک ایک پتے کو میں پیدا کرنے والا ہوں تم نہیں پیدا کر سکتے جب یہ سارا نظام زندگی میرے اختیار میں ہے تو مرنے کے بعد تمہارے اختیار میں کیسے آ گیا ہاں اگر کوئی آدمی زندہ ہے اور آپ جا کر کے اس کو کہیں کہ بھئی آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک بھلا کام کر دے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرایا کرتے تھے صحابیات بھی دعائیں کرایا کرتی تھی ایک آدمی بلکہ پرسوں بتلا رہا تھا کہ مجھے اللہ نے بارہ لڑکیاں دی پہلے بارہ لگاتار لڑکی بارہ دی میں بڑا پریشان رہتا تھا یہ اللہ ایک لڑکا تو دے کسی آدمی نے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ چلا جا ایک بزرگ ہے وہ دعا کر دے گا تجھے اللہ لڑکا دے دے گا کیسا میں گیا وہاں اور وہاں جا کر کے میں نے ان سے بزرگ سے کہا یہ اللہ والے سے بھی بارہ لڑکیاں ہیں یار دل کرتا ہے تو اللہ لڑکا دے کے دعا کر دے تو کہنے لگا میں بھی دعا کرتا ہوں اور تو بھی دعا کر جو کہ ہم دونوں نے دعا کی پھر وہی بزرگ مجھے کہنے لگا تو بارہ لڑکیوں والا ہے میں تیرہ والا ہوں میرے لیے بھی دعا کر تو میرے لیے دعا کر میں تیرے لیے دعا کروں تیری بارہ ہے میری تیرہ اور وہ بھی مجھے بتا رہا تھا کہ بس اس کی مرضی تو ہے کہتے ہیں پتہ نہیں اس کی آمین چلی پتہ نہیں میری آمین چلی پتہ نہیں میری دعا چلی پتہ نہیں اس بزرگ کی دعا چلی اگلا اگلا جو موقع آیا نا دو چار مہینے کے بعد اس بزرگ کو بھی اللہ نے لڑکا دے دیا مجھے بھی لڑکا دے دیا کیا کہنے اس کی عطا کے اور کیا کہنے اس کی بندہ نوازی کے جب دینے پہ آئے تو یوں دیتا ہے اور لینے پہ آئے تو ذرا سا بہانہ بنتا ہے ہاں ہاں اگر لینے پہ آئے نا پھر ایسا کرتا ہے کہ کفن بھی نہیں دیتا نماز جنازہ نہیں ملتی قبر نہیں ملتی تمام چیزوں سے محروم کر دیتا ہے کفن نہیں ملتا غسل نہیں ملتا جانور کھا جاتے ہیں ساری چیزوں سے بیکار کر دیتا ہے فرمایا کون دولت والا تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کئی سالوں کی بات ہے امریکہ کا کوئی بہت بڑا شیر تھا کسی کارخانے میں کوئی ہڑتال ہوئی یا کیا ہوا وہ بند ہوا وہ اندر رہ گیا کارخانے کے بتانا کا قابل کوئی مسئلہ وہاں تھا نہیں کسی کوٹلی میں کسی کارخانے کے کسی کمرے میں اور وہ اتنے دنوں بند رہا کاغذ کھا کھا کے مر گیا کرونا پتی تھا کوئی چیز اندر نہ ملی حالانکہ ان کے پاس کتنے ذرائع ابلاغ ہیں سیاحتے چھوڑ رکھے ہیں ذرائع ابلاغ کے لیے پیغام دینے کے لیے خبر پہنچانے کے لیے مگر جس یہودی کو خدا نے کاغذ کھلا کھلا کے مارنا تھا سارے راستے خراب کر کو ٹھہرا فرمائی قوت اور میرے بندو رازق میں ہوں تم نہیں ہو بیٹا تیرا ہے بیٹی تیری ہے بظاہر ماں باپ کھلا رہے ہیں فرمایا یہ ماں باپ بھی کھلا نہیں سکتے جب تک میں ان کو نہ دوں ماں بھی محتاج ہے باپ بھی محتاج ہے بیٹا بھی محتاج ہے تم سب میرے دروازے کے محتاج ہو واللہ الغنی وانتم الفقراء بادشاہ ہو تخت و تاج کے مالک ہو سب میرے دروازے کے محتاج کروڑا پتی میرا محتاج اربا پتی میرا محتاج لکھا پتی میرا محتاج بالکل کچھ بھی نہیں غریب پتی میرا محتاج ہے فرمایا میں نے ایک ایک آدمی کے دانے گن رکھے ایک دانا زیادہ تو کھا کے دکھائے کوئی میں نے جو روزی مقرر کی ہے دانے گن رکھے دانے ایک دانا زیادہ تو کھا کے دکھائے ایک سانس کو زیادہ لے کے دکھائے ایک گھونٹ پانی کا کوئی زیادہ پی کے دکھائے ضرورت نہیں کسی کی طاقت نہیں بدائل نہیں کہ قدرت نے جتنا نظام مقرر کیا ہے ایک گھونٹ پانی کی زیادہ پی کے تو جب اتنا بڑا نظام ہے پروردگار عالم کا اور اتنی بڑی قدرت کاملہ ہے تو ہمیں بھی اپنا مالک خالق اسی کو گھرنا چاہیے اسی کو سمجھنا چاہیے اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے اسی کے سامنے جھولی پھیلانی چاہیے اسی کے نام پر اپنی زبانوں کو چلانا چاہیے اسی کے نام کو رٹو اسی کے نام کی حفاظت کرو اسی کا نام لیتے لیتے جیو اسی کا نام لیتے لیتے مر جاؤ خدا کی قسم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ جس کا آخری کلمہ جس کا آخری کلمہ ارے دنیا میں جس کا آخری کلام یہ ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جائے گا آخری کلمہ جس کا یہ ہو جائے مگر یہ دولت یوں ہی نہیں ملتی ہاں بڑی بڑی مصیبتوں میں لوگ مرتے ہیں کلمہ بلکہ حکم یوں ہے کہ مرنے والے سے یوں نہ کہو کہ کلمہ پڑھ پریشانی کی وجہ سے انکار نہ کر بیٹھے دیکھی مالک کی رضا ارے خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا کی رضا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک خود چاہتا ہے میں اپنے بندے کی بخشش کروں اپنے بندے کی نجات کروں اپنے بندے کی مغفرت کروں خدا خود چاہتا ہے اندازہ لگا اگر بندہ اس بات کی کوشش نہ کرے بجائے کلمہ استغفار کے بجائے درود پاک کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت کے آخری وقت کنجریوں کے گالے گاتا ہوا مرے اس میں پرور عالم کی مرضی کیا کرے گی وہی ذکر ہے ہر وقت وہی فکر ہے اسی جستجو میں لوگ مر رہے ہیں اسی جستجو میں جی رہے ہیں رات دن غفلت کا دور ہے بے پرواہی کا وقت آیا ہوا ہے حالانکہ صاف حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ دین دین کے ساتھ ایسے چمٹ جاؤ ایسے چمٹ جاؤ کہ اس سے دور ہونے کا کبھی نام نہ لو بلکہ ایک مثال کی ہے حضور کے صلی اللہ وسلم نے صاحب کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سمجھاؤ ہمیں دین باپ نے مثال دی فرمایا کہ ایک آدمی تیر پھینک رہا ہو تیر پھینک رہا ہو کیسے بچا جائے اس کے تیروں سے تو صحابہ کرام نے عرض کیا آپ ہی فرمائے آپ نے فرمایا وہ جو تیر پھینکنے والا ہے اس کے قدموں میں آ کے لپٹ جاؤ اس کے قریب آ جاؤ تیر نہیں پھینک سکے وہ تیر نہیں پھینکے گا پھر اللہ پاک عذاب بھیجنے والے اللہ پاک مصیبت بھیجنے والے اللہ پاک رحمت بھیجنے والے خدا کے جو قریب آ جائے گا ساری آفتوں سے بچ جائے گا علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک بچے کی عادت تھی ایک بچے کی عادت تھی کہ پرندوں کے بچے مار دیتا ہی ہوئی انڈے اٹھا لاتا چڑیوں کے گگیوں کے گرفلوں کے اور چیزوں کے ہزاروں قسم کے اللہ پاک نے پکی بنائے پرندے ان کے انڈے اٹھاتا بچوں کو مارتا تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک سے پرندوں نے چڑیوں نے انہوں نے بدوا کی یا اللہ اس کا بیڑا گرک کریے تو ہمارے بچے نہیں چھوڑتا اس کا بیڑا گرک کر دے تو اللہ میاں کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ دو چار دن کے اندر اندر اس کا کام ہو جائے گا اڑا دیا جائے گا اس کو لیکن وہ بچا رہا اور پرندوں نے پھر عرض کیا کہ یا الہ العالمین ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اس کا کام قریب ہے یہ تو یوں ہی پھرتا جن دتا ہوا بازری آتا تو جواب ملا کہ کیا بتاؤں یہ بھی دو تین دن کا بھوکا تھا جب اس کے پاس اللہ پاک نے روٹی دی تو اس نے روٹی کے ٹکڑے بنا کر بھوکے پرندوں کو کھلائے جب اپنا پیٹ کاٹ کر اس نے بھوکوں کا پیٹ بھرا تو میرے غضب کی جو آگ تھی وہ رحمت کے پانی نے بجھا دی میرے جو غضب کی آگ تھی وہ رحمت کے پانی نے بجھا دی ہر وقت ہم لوگ غضب کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ سے کرم مانگے اسے رحم مانگے اسے فضل مانگے اس کی عطا مانگیں اس سے لو لگائیں اس کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کریں اس کے قرآن سے پیار کریں اس کے نبی سے پیار کریں اس کے نبی کی غلامی کریں اس کے نیک بندوں کی عزت کریں احترام کریں صحابہ احترام کا اور اللہ والوں کا ادب اور احترام کریں اب یہ ساری چیزیں تو ہم نے دی چھوڑ پھر کیسے ہم لوگ عزت کی موت مر سکتے ہیں اس لیے قرآن کریم اللہ پاک نے بلکہ یہ و نسارا یہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اگر یہ ہماری توریت کی آیت ہوتی سنو یہودیوں کی بات یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ایت میں ہوتی تو جس دن یہ آیت اتری تھی ہم اس دن کو سب سے زیادہ خوشی کا دن بناتے مگر یہ تو مسلمان ہے بے قدرے انہیں کیا قدر ہے قرآن کریم کی انہیں کیا قدر ہے دین و ایمان کی فرمایا لیا اکملت مل دینکم نو دینا کم دل ہجا تھی میدان عرفات تھا لاکھ سے زیادہ صحابہ احترام حج کے لیے تجریب لائے جبل رحمت کے نزدیک جن جن ہادیوں نے دیکھ رکھی ہے نا تھوڑی سی گنگی سی بنی ہوئی ہے جبل رحمت کے بالکل قریب یہ وہی جگہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکا ڈاچی پہ سوار تھے قرآن کریم کی یہ آخری ایت اس میدان میں ذلحجہ کی نو تاریخ کو حج کے موقع پہ نادل ہوئی وہ مخصوص جگہ ہے جہاں وہ نشانی بنی ہوئی ہے یہ ایپ قرآن کی وہاں اتری اس جگہ پہ اتری اور نو تاریخ کو اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو خطاب کر کے یہ آیت قرآن سنائی کہ اللہ پاک نے ابھی ابھی مجھے یہ آیت اتاری ہے اور آخری قرآن کریم کی یہ آیتیں ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی کا فکر دیکھو اللہ غنی یوں تڑپے ہیں فرما لوگو جو یہاں نہیں ہے میری وعدہ کرو مجھ نبی سے تمہیں کہہ رہا ہوں یہ ان تک پہنچاؤ گے وعدہ لیا ہے ساری امت سے جتنے لوگ وہاں موجود تھے تمام سے یہ وعدہ لیا وعدہ کرو جو میں نبی آخر زمان تمہیں بتا رہا ہوں پیچھے جا کے بتاؤ گے اور خبردار کرو گے سب کو ان رسول اللہ بالکل وعدہ رہا پوچھا ہے میں نبی سچا ہوں کہ ہاں سچے ہو اللہ قرآن سچا ہے کہ ہاں سچا ہے خدا سچا ہے کہ خدا سچا ہے میری زبان سچی ہے کہ میری آپ کی زبان سچی ہے میری نبوت سچی ہے کہ ہاں سچی ہے فرمایا پھر یہ سارے کا سارا پیغام اس امت تک پہنچاؤ جو اس وقت مجھے نہیں دیکھ رہے تم میں بھی نہیں ہے اور فرمایا لوگوں خبردار کسی پہ ظلم نہ کرنا ظلم اندھیرے کی صورت میں ہوگا قیامت کے دن بربادیوں کی صورت میں آئے گا ظلم اور فرمایا کہ غلاموں کو بیواؤں کو یتیموں کو مت ستانا نبی کی بات ہے نبی کی امام الانبیاء کی نبی کی نہیں امام الانبیاء کی بات ہے فرمایا غریب کو نہ ستایا کر اگر اس کے دل کی آہ نکل گئی تو فرمایا سمندر میں اگر اس آہ کے دھوئے کو گرا دو گے آگ لگ جائے گی شادی ہے گس زرد سوزے ہو ستندر ہوگی فرمایا مظلوم کی آگ کو اگر دریا میں پھینک دو وہاں بھی آگ لگا دے اور بڑی عجیب بات کہی شادی نے اسی کو کہتا لکم بر زعی پان بے چارا زہر نکن زرعی پان بے چارا زہر بھی اندیش آخر یہ یا کمزوروں کو نہ ستایا کر کمزوروں پہ ظلم نہ کیا کر کیوں اس لیے اندھیری کوٹری خبر کے قریب ہے بالکل نزدیک ہے بڑی عجیب عجیب باتیں شادی نے کہی علی رحمت فرمایا مکن مردم آزاری اے تم برائی مردم آزاری اے تم برآ کے کہہ رہے خدائی نہ ستا کسی کو دکھ نہ دے اچانک تجھ پر خدا کا قہر نہ پہنچ جائے اگر خدا کا غضب آ گیا کوئی دنیا کی طاقت اس غضب سے نہیں چھڑا سکے گی اس لیے قرآن کریم میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے ذریعے اللہ کے کلام کے ذریعے یہ بات باور کرائی یہ بات سمجھا دی کہ دین آسمانی چیز ہے اور پکی سکی چیز ہے اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا اس میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی اس میں ترمیم و تنسیق نہیں ہو سکتا کوئی نہیں بدل سکتا جو بدلے گا اس کے ایمان کی خیر نہیں رہتی اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمد الحمدللہ رب العالم صلو بارک علی سید اللہ مولانا محمد النبی الامی الاسمی جو علی علیہ وسائل برس الکرام یہ بربادیوں کی صورت میں آئے گا ظلم